قانون الگ کیوں چاہتا ہے اپنا قرآن الگ کیوں پڑھتا ہے اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا وہ عیسائی ٹیچر وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساخ باہر دس روپے میں بکتا ہے یہ پچاس ساٹھ روپے کے اندر بیچتے ہیں وہ بک جو باہر میں نو نو روپے میں بکتی ہے یہ جو ہے تیس چالیس روپے کے اندر بیچتے ہیں لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے اگر کوئی بچہ خامخواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے تین جون کو میرا برتھ ڈے ہے ٹیچر خود جو ہے ہڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے آج مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوٹوں کی تہذیب تھی یہی عیسائی کنوٹ کانوٹوں کی تمدن تھی یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے کیا خاں نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا کیا صدیق اکبر نے منایا تھا ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کہ آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں اپنے خاندان کے ایک غریب کو دو وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں یہ غریب یہ فقیر یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا یہ سوپ کے اندر ڈوبا ہوا یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے ات کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمے میں بیوی آ کر اس کی جورو آ کر کیک کاٹتی ہے اور دوسرے حرام کور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں چمٹتے ہیں اور یہ رزیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی یہ تمدن کہاں سے آیا مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی آج سنیما خانوں میں غیر قوم سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے آج سنیما خانوں میں کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے کہاں سے ان کو یہ سبق ملا کہاں سے ان کو یہ درس ملا یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا یہ سبق انہی کالجوں سے ملا یہ سبق انہی انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے ناچ گانا ایک کلا ہے ایک آرٹ ہے ایک فیشن ہے اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زیادہ آ جائے فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں تو تم کتنا خوش ہو گئے کیا تم اتنی اتنی خوشی کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تم تماتا ہے ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے کہاں سے یہ سبق ملا کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی آج مسلمان گھرانوں میں ہماری سترہ سترہ سال کی بچیاں اور بیس بیس سال کی جوان بچیاں ان حرام زادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے اور ان کے جو ہے قسمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے ایک کماری لڑکی بن بیاہی لڑکی ایک حرام زادے کے ناچ کو دیکھتی ہے ایک حرام زادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے وہ اسکٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زالی اس بیٹی کی شرم گاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے ہے کسی میں ہے کسی میں شرم ہے کسی میں حیا کہاں گئی وہ حیا جو آخا ہمیں دے کر گئے تھے کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں اسی شہر بنگلور اور اسی شیواجی نگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے جب گھوڑوں کے اندر لوگ بیٹھا گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے ہمارے آبا سے پوچھو ہمارے داداؤں سے پوچھو ہماری ماؤں میں بہنوں میں قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی کتنی غیرت تھی کتنی شرم تھی کہ اگر اس گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشن دان ہوتا تھا اگر کوئی لڑکی اس روشن دان سے جھانک لیتی کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے ارے ارے یہ تو بے حیا لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے وہ روشن دان سے اس نے باہر جھانک لیا یہ بنگلور کا ماحول تھا آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں گدے اور گدیاں کم زنا کرتے ہیں ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں یہ حیا کی قوم نہیں ہے یہ شرم کی قوم نہیں ہے آپس میں بھرے چوک چوک کے کے اندر اندر ایک ایک ایک کتا کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے اس بھری کالج کی لڑکی ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ اپنا ہوٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں گلے ملتے ہیں ہاتھ ملتے ہیں کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا ان کانوٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پیانٹ پہننا فل آستین کا شرٹ پہننا لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا اور ہاف اسکرٹ پہننا یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو ورنہ یاد رکھو عبد ال کریم چھاگلا کا جو حشر ہوا عارف محمد خان کا جو حشر ہوا جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور عصمت چختائی کا جو حشر ہوا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہارے ساتھ کرنے جائے گی عصمت چختائی تسلیمہ نصریر سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم عالم تھا اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا عالم باللہ عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی کل چل کر میری بیٹی کی ازواج متحرات کائنات کے مسلمانوں کی کی آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی کیا اس تسلیمہ نسرین کتیا نے نہیں کہا تھا کہ آخا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے چار سے بڑھ کر نکاح نہ کرے اور خود گیارہ گیارہ شادیاں کر لی کون تھی تسلیمہ نسرین عالم کی بیٹی تھی تم اس فکر میں نہ رہنا کہ صبح میں کانوینٹ میں بھیج کر ہم شام میں مکتب میں ملا کے پاس بھیج رہے ہیں ارے کون سی مصیبت ہے آگ میں داخل کر کر آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے سمندر میں داخل کر کر سمندر کا پانی نہ لگنے کی کوشش کی جائے یہ بیکار ہیں کوششیں بیکار ہیں کوششیں تسلیمہ نسرین کے باپ نے تم سے زیادہ کوششیں کی ہوگی تم تو پھر بھی داڑھی مڑے ہو پھر بھی تم سود خور ہو پھر بھی رشوت خور ہو پھر بھی بے نمازی ہو تسلیمہ نسرین کا خاندان عالمانہ خاندان تھا باپ عالم تھا کیا اس نے یہ انجام سوچا تھا کیا اس نے انجام پہچانا تھا کیا تم چاہتے ہو کہ کانوٹوں میں تمہاری پلنے والی اور پرورش پانے والی اور تعلیم پانے والی اور پھر کال سینٹر میں جا کر زنا کے اڈے کے اندر اپنی اسمت اور آبرو کا سودا کرنے والی کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں جو کچے لباس پہن کر کال سینٹروں کے اندر رات کے دو ڈھائی بجے کسی غیر کے ساتھ بیٹھے اور وہ غیر اس کے جسم کو نہ چھوئے کسی غیر کی کیبن کے اندر بیٹھے وہ اس کے سینے کو ہاتھ نہ لگائے اللہ کی قسم یہ دستور کے خلاف ہے یہ اللہ کے اصول اور سنت کے خلاف ہے کہ پیٹرول بھی ہو اور اس میں آگ بھی ڈالی جائے اور آگ نہ لگے خود حدیث کہتے ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان دونوں میں آگ لگا دیتا ہے کون ہے ان کال سینٹروں کو بدکاری کا اڈا بنانے والی کون ہے آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی یہ سبق کہاں سے انہیں ملا یہ درس کہاں سے ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا فاطمہ اور سمیا فاطمہ کے نام سے جنت رش کیا کرتی تھی سمیا کے نام سے جنت رش کیا کرتی تھی پتےجا اور اسما کے نام سے جنت رش کیا کرتی تھی ہے افسوس کون سی موت ہم مرے آج ہمارے آنکھوں میں وہ پانی بھی نہ رہا کہ جس پانی میں ہم ڈوب کر مر جائیں آج فاطمہ نام کی لڑکی میں بتاتا ہوں کیا کافروں کے کے ساتھ بھاگ کر ان نطفے سے وہ حاملہ نہیں ہوئی آج سمیا نام کی لڑکی آج خطےجا نام کی لڑکی کہاں گئی ان کی شرمے کہاں گئی ان کی حیا کہاں ان کو سبق ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا وہ کافر ہوئے تو کیا ہوا چلو سب ایک ہے محبت کے اندر کوئی نہیں تم اپنی نماز پڑھو وہ اپنی پوجا کرے گا تم اپنی نماز پڑھو وہ اپنی کلیسا جائے گا کیا گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے کیا محلے محلے کا یہ قضیہ نہیں ہے وہ کون سا محلہ ہے وہ کون سا گھرانہ ہے وہ کون سی مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں ہماری ماں پہلے کماری لڑکیوں کی کالج کی لڑکیوں کی بات ہوا کرتی تھی آج شادی شدہ مائیں بچوں کی مائیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج صبح کا فیصلہ کہ ایک مسلمان ماں شادی شدہ صاحب اولاد غیر کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو کر بھاگ گئی کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق کہاں سے ملتے ہیں وہ درس ہم نے دیکھا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے میں جلال آباد کے اندر مدرسہ حضرت مولانا مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب جاتے اپنے ساتھیوں سے ملنے وہاں گاؤں تھا وہاں دیہات تھا وہاں پاخانہ اٹھانے کے لیے جو بھنگیاں صبح سویرے آیا کرتی تھی دن کے اجالے سے پہلے آتی تھی اور رات کی تاریخی میں آتی تھی صبح سویرے آ جایا فجر کی نماز کے آس پاس آ جاتی تھی اللہ کی قسم جلال آباد اور مظفر نگر کا کوئی واسی اور کوئی باشندہ ان پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تو ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا بھنگیوں کے چہروں میں حیاتی ان کے آنکھوں میں شرم تھی آج قطیجا نام کی لڑکی آج سمیا نام کی لڑکی آج اسما نام کی لڑکی وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لیے دلہا تلاش کرنے کی میرے لیے نوشا تلاش کرنے کی یہ تہذیب انہی کانوٹوں کے ذریعے سے ملی یہ تہذیب یہ درس ان کو انہی کانوٹوں کے ذریعے سے ملا چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں کو سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا مال کیا ہوتا ہے چاکلیٹ ان کی سب سے بڑی دنیا ہے ایک طرف ہیرا رکھو اور ایک طرف چاکلیٹ رکھو اور پوچھو بیٹا کیا چاہیے وہ کہے گا ابو جان مجھے چاکلیٹ چاہیے اس بچے کو ہیرے کی قدر کیا تمام بچوں کو جمع کیا جاتا ہے ان میں سے کون کون مسلمان ہیں ہاتھ اٹھاؤ مسلمان بچوں نے ہاتھ اٹھایا بچوں اللہ سے کہو اللہ چاکلیٹ دے تو چاکلیٹ نہیں ملتا بچوں کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاکلیٹ دیں چاکلیٹ نہیں ملا بچوں کہو عیسا مسیح یسو مریم اما تم مجھے چاکلیٹ دو بٹن دبا دیا پیر سے اوپر چھت میں سے چاکلیٹ گرنے لگے کہا بچوں دیکھو تم نے اللہ کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے اب حضرت عیسیٰ تمہیں دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر اگر یہ مشق کرائی جاتی ہو اگر یہ سبق سکھایا جاتا ہو علیف سے اللہ کے بجائے علیف سے انجیل بتایا جاتا ہو کاف سے کعبہ کے بجائے کاف سے کلیسا بتایا جاتا ہو اللہ کی قرآن انجیل کے بجائے قرآن کے بجائے انجیل کو بتایا جاتا ہو اور انہیں ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں انہیں سمجھائی جاتی ہوں اور مسلمانوں کے ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہوں دیکھو تلوار کے زور سے کیا ہوا دیکھو جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی ہے ایک طرف ان کی والدہ ہیں حضرت عائشہ مسلمانوں کی اماں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ ہیں کائنات کی مسلمانوں کی اماں ہیں تمہارے مسلمانوں میں لڑائی دیکھو کیسی ایک طرف حضرت علی ایک طرف حضرت عائشہ ایک طرف حضرت عثمان غنی دوسرے طرف دوسرے صحابہ ایک طرف حضرت حسین دوسرے طرف دوسرے صحابہ یہ کیا مصیبت ہے ایسی چیزیں آج جو ہے ان جو ہے نو نہالوں کے ذہنوں میں دل و دماغ کے اندر سبق کی جاتی ہیں اب یہ بچے آگے بڑھیں گے اگر کوئی میں نے کہا نا کہ کوئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دن میں وہ کانوینٹ کی تعلیم پا لیتا ہے رات میں ہم پانچ کل میں سکھا دیں گے ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھا دیں گے اللہ کی قسم یہ دھوکا ہے دھوکا ہے یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ کینسر کے جراثیم چھوڑے بھی جائیں اور پھر اینٹی سیپٹک جو ہے دوا بھی دی جائے یہ کون سی مصیبت ہے ایڈز کی بیماری دی بھی جائے اور پھر اس کی ختم کرنے کی دوا بھی دی جائے یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی یہ ایمان کو سلب کرتے ہیں یہ ہمارے عقیدے پر ڈاکا ڈالتے ہیں یہ اندرونی طور پر ہمارے مذہب کو کھوکھلا کرتے ہیں ایسی تاریخ کو بتا کر اسی وجہ سے جب اڈوانی نے یاترا نکالی رت یاترا نکالی اس رت یاترا کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کاٹ دیا جائے مسلمانوں کو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے کیا آپ جانتے ہیں اس رت یاترا کا ڈرائیور کون تھا نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا نہ کافر تھا نہ بت پرست تھا اسی قوم کا ایک فرد عارف محمد کا تھا نہ عارف دھیڑوں چمانوں کا نام ہے نہ محمد اغیار کا نام ہے یہ عارف محمد کا اس کو کہاں سے درس ملا کہ اڈوانی کی یاترا میں وہ ڈرائیور بنے اور وہ جو ہے وہ پوزیشن حاصل کرے یہ جسٹس محمد ہدایت اللہ کیا یہ کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا یہ بھی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا موت سے پہلے اس نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتم سنسکار کر دیا جائے میرے جسم کو جلا کر بھسم کر دیا جائے ہدایت اللہ کا ترجمہ اللہ کی ہدایت اللہ کا صحیح راستہ لیکن جب تعلیم غلط جگہ پر ملی اسلام کی قدر و قیرت قیمت کو نہیں پہچانا موت کے بعد کی زندگی کو نہیں پہچانا اس نالائق نے قوم کے لوگوں کو کافروں اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے وسیعت کی تھی کہ میری موت کے بعد میری جسم کو جلا کر میری راک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے تو چنانچہ جسٹس ہدایت اللہ کو اسی طرح کیا گیا اسمت چکتائی کا گھرانہ دین داران گھرانا تھا نے جو سیکس ناول لکھا کر دی تھی اس نے وسیعت کی کہ جس طرح جسٹس ہدایت اللہ کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا مجھے بھی کر دیا جائے یہ کون ہے عارف محمد خان یہ کون ہے عصمت چکتائی یہ کون ہے سلمان رشدی جو آج یہودیوں کی گود میں اور نسارا اور عیسائیوں کی گود کے اندر پناہ لیا ہوا ہے یہ یہودیوں کا کوئی مادر ذات پڑلا نہیں یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا انسان نہیں اس کا گھرانہ علماء کا گھرانہ دیندار گھرانا لیکن جس ذریعے سے اس نے تعلیم حاصل کی اسے شروع ہی سے ناپاکی کا سبق دیا گیا شروع ہی سے اسلام کی نفرت دلائی گئی اب جب انہوں نے بس نہیں کیا کہ ہاسپٹلوں کے ذریعے سے کالجوں اور اسکولوں کے ذریعے سے حملے پر انہوں نے بس نہیں کیا تو اب انٹرنیٹ آ گیا مذہب کے نام پر حیرت کریں گے کہ انٹرنیٹ کے اندر چار لاکھ ویب سائٹ ہیں مذہب کے نام پر انٹرنیٹ کے اندر چار لاکھ ویب سائٹ ہیں ان چار لاکھ ویب سائٹ میں دو لاکھ ویب سائٹ تو صرف ان عیسائیوں کے ہیں جو مسلمانوں کے نام پر قرآن کے نام پر بخاری کے نام پر حدیث کے نام پر ترجمے کے نام پر فقہ کے نام پر دو لاکھ ویب سائٹ انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر کھول رکھے ہیں جس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے چلانے والے اور انگلیاں دبانے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے یہ سازش ان کے اندر گھولی جاتی ہے کہ دیکھو روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے کبھی آتا ہے رفع دین کیا آخا نے کبھی آتا ہے رفع دین نہیں کیا کبھی آتا ہے آمین زور سے بولا کبھی آتا ہے آمین آہستہ بولا مسلمان ایک قوم سینے پر ہاتھ باندھتی ہے مسلمانوں کی دوسری قوم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے اسلام اگر ایک ہے تو مسلمانوں کے طریقے کیوں غلط ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانا ہے مدارس سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو یہ انٹرنیٹ کی پیداوار انٹرنیٹ کے اندر اسلامک چینل دیکھنے والے اور ویب سائٹ دیکھنے والے اس زہر کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے حدیثوں میں اختلاف ہے تمہارے روایتوں میں تارز ہے اور یہ کلام پاک کے اندر فرقہ پرستی ہے اور کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہا گیا ہے فختل کہ کافر کہاں ملے مشرق کہاں ملے قتل کر ڈالو اس قسم کی چیزیں ڈال کر مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے فلموں میں کام کرنے والا ایک خان نام کا آدمی اس کے گھرانے میں ایک بچہ عیسائی ایک بچہ سکھ اور اس کی جورو ہندو نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گھر سیکولر گھرانہ ہے اگر اس کو صحیح تعلیم ملی ہوتی اس نے قرآن کی روح کو پہچانا ہوتا اس نے حدیث کو جانا ہوتا تو کیا جو ہے ہندو بیوی سے شادی کرتا کتنے مسلمان کلاکار ہیں یہ ناچنے والے ہجڑے ہیں جو ہندو سے نکاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کا حق ادا کر رہے ہیں ہندوستان کی سیکولرزم کا حق ادا کر رہے ہیں زیادہ تر یہ ناچنے گانے والے ہجڑے اپنے کافرہ بیوی کو رکھ کر کافروں کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو تعلیم کہاں سے ملی یہی سے تو تعلیم ملی کہ بھائی مذہب آپس میں بیر نہیں سکھاتا سب مذاہب برابر ہیں سب خدا سے ملانے والے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے کوئی مذہب خدا تک ملانے والا نہیں ہے کوئی مذہب اللہ تک جانے والا نہیں ہے کوئی مذہب جنت تک جانے والا نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے ان دینا اند اللہ اسلام بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے کلام پاک نے صاف ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں ہم غیروں کو خوش کر کر ان کا احسان لے کر اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں ہمیں ضرورت نہیں تمہارے احسان کی ہمیں ضرورت نہیں تمہارے کرم کی مہمان نوازی کی ساڑھے گیارہ سو سال تک ہمارے آبا ہمارے اجداد نے اس زمین کو سینچا ہے اور اس زمین کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا ہے ہمارے اکابرین سوری پر چڑھے ہیں کہتے ہیں کافروں سے ہم کہتے ہیں اغیار سے کسی کے ممنوع کرم ہو کر ہم نہیں جیتے ہم کسی کا احسان لے کر نہیں جیتے ہم جیتے ہیں ٹیپو سلطان شہید کے احسان تلے ہم جیتے ہیں قاسم نانوتوی کے احسان تلے ہم جیتے ہیں شیخ الہند کے احسان تلے ہم جیتے ہیں شیخ الاسلام کے اسیر مالٹا کے احسان تلے ہم جیتے ہیں ان بزرگان دین کے ارواح کے احسان تلے جنہیں دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت کے اوپر چڑھا دیا گیا سلی پر ہم جیتے ہیں ان اولیاء کرام کے احسان تلے جنہیں خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کر سلکتی آگ کے اندر دہتے ہوئے شولوں کے اندر ڈال دیا گیا ہم ہندوستان کے اندر کسی کے کرم پر کسی کے ٹکڑوں پر اور کسی کی روٹی پر پلنے والی قوم نہیں مسلمان قدار قوم ہے مسلمان قداری کے ساتھ جیتی ہے عزت کے ساتھ رہتی ہے اور ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے ہمیں کوئی بلڈنگوں کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی عہدے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی فنڈ دینے دینے کا لالچ کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی امداد کے لالچ کی ضرورت نہیں ہمارے آقا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارے آقا کی محبت ہمیں دم بھرنے کے لیے کافی ہے ہمیں اولیاء کا تعلق ہمیں جینے کے لیے کافی ہے ہم بھوکے رہیں گے درود پڑھ پڑھ کر جی لیں گے ہم پیاسے رہیں گے ہم فقر و فاقہ میں رہیں گے کلام پڑھ پڑھ کر جی لیں گے پیٹ پر پتھر باندھیں گے ہم غیروں کا احسان نہیں لیں گے ہم خوددار قوم ہیں ہم غیور قوم ہیں ہم عزت دار قوم ہیں فلی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ولا کن المنافقین رسولی عزت تو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے ہے عزت صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت صحیح معنوں میں ان دونوں کو ماننے والے کے لیے ہے اور منافق اس بات کو کیا جانے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں غرض غریب صحیح ہم فقیر صحیح ہم تنگس صحیح ہم مجبور سہی ہم مظلوم صحیح سب کچھ صحیح لیکن ہم یہاں کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں کسی کے تلے جینے والے نہیں ہم نوجوان یاد کرے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو یاد کرے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو یاد کرے ان قربانیوں کو کہ ایک ایک داڑی رکھنے والے اور ایک ایک عالم دین ایک ایک حافظ قرآن کو پکڑ پکڑ کر سلگایا جاتا تھا دیکھتے ہوئے شولوں کے اندر داخل کیا جاتا تھا ہم پست قوم نہیں ہم زلیل قوم نہیں ہم تباہ اور برباد ہونے والی قوم نہیں لیکن لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ یہود و نصارہ ایک سازش کے تحت ہمیں مسلمان تو رہنے دیا ضرور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مسجدوں کی تعداد بڑھتی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مکاتب کا جال پھیلتا ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مدارس کی تعداد بڑھتی ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں مسلیوں کی تعداد بڑھتی ہے ہر آئے دن ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں حج کا کوٹا پورا ہو گیا حجات زیادہ ہو گئے نمازی زیادہ ہو گئے مدارس زیادہ ہو گئے مساجد زیادہ ہو گئے لیکن عارف محمد خان کی کمی نہیں ہے عصمت چختائی کی کمی نہیں ہے شاہ رخ خان کی کمی نہیں ہے اور جسٹس ہدایت اللہ کی کمی نہیں ہے گھر گھر کے اندر شاہ رخ خان پیدا ہو چکا ہے گھر گھر کے اندر جسٹس ہدایت اللہ پیدا ہو چکا ہے جو نام کے مسلمان ہیں اندرونی طور پر کوئی عقیدہ نہیں ناچ گانا دیکھ دیکھتے ہیں کوئی اثر نہیں کہاں کل ہم کسی گھر کو پہچانا جاتا تھا کلام پاک کے تلاوت سے صبح میں سورہ یاسین کی آوازیں آتی تھی رات میں سورہ واقعہ کی یا, آوازیں آتی تھی دن میں ذکر اسکار اور درود پاک کی آج یہ کان ترستے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آ جائے اگر کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آتی ہے تو یہ دل میں یقین جم جاتا ہے کہ آج اس گھر کے اندر کوئی موتا ہوئی ہے کہ یہ قرآن زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا آج موتا کے سامنے سے پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے گانوں سے گونج رہی ہے یہ فضا ناچ سے گونج رہی ہے یہ فضا تھرک رہی ہے تڑپ رہی ہے یہ کیبل کلیکشن کی وجہ سے یہ حیا کو اور اس جو ہے درس کو کون دیا اس جو ہے سبق کو کون دیا انہی کانوٹوں نے دیا کہ حج کو بھی جانے دو الحاج کا لقب رکھنے دو لیکن دل سے آقا کی محبت کو نکال دیا اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال دیا مرتد دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو الل اعلان کہتا ہے مجھے ایمان پسند نہیں مجھے اسلام پسند نہیں آج سے میں کافر ہو گیا آج سے میں نے اپنا نام بدل لیا یہ مرتد تو پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے اگر کوئی ایمان سے پھرتا معلوم ہو جاتا یہ عیسائی ہوا یہ کافر ہوا یہ انگریز ہوا لیکن آج مرتد بھی ہو رہے ہیں لیکن اپنا نام بھی نہیں بدل رہے ہیں مرتد بھی ہو رہے ہیں حج کو بھی جا رہے ہیں مرتد بھی ہو رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں مرتد بھی ہو رہے ہیں مساجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں دیکھیے ہمارے اسلامی ادارے ہماری مساجد ان کے ذمہ دار ہیں داڑھی مڈے اور امام کو کہتے ہیں کیا ضرورت سود کے خلاف بولنے کی مہینے کا بول کو چلو نا یہ کیا ہے مرتد اعتقادی مرتد ہیں یہ لوگ ارے سود کی برائی مسجد کے اندر نہیں کی جائے گی تو تیرے اما کے قبر کے پاس کی جائے گی مساجد کی حالت دیکھو مدارس کی حالت دیکھو انہوں نے کہا کہ مسجد کا چودھری بننے دو مسجد کا متولی بننے دو داڑھی مڈے بننے دو سوت خور بننے دو لیکن اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دو اعتقاد کو کھوکھلا کر دو امام کو اس کا غلام بنا کر رکھ دو کہ امام ہر جمعہ سے پہلے اس سے مشورہ کرے کہ سیکرٹری صاحب آج کون سے عنوان پر بولنا کہیں تمہارے گھرانے میں شادی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں شادی کے رسوم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے تمہارے گھرانے میں چہلم تو نہیں ہوا کہ چہلم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے یہ سازش چل رہی ہے قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھ گئی حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی اندرونی طور پر اسلام کی جو روح ہے اسلام کی جو اسپرٹ ہے اسلام کی جو طاقت ہے اسلام کی جو قوت ہے اس قوت کو ان عیسائی کانوٹوں نے سلب کر لیا ذہن بنا بنا کر ذہن بنا بنا کر تاریخ کو مست کر کر ایک ایک جملے سے بھی ہمارے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک دیکھیے ہمارے والد آئے ہوں ہمارے ابا حضور آئے ہوں ایک تعارف کا انداز تو یہ ہے یہ ہمارے والد محترم ہیں یہ ہمارے ابا جان ہیں تو سامنے والے کے دل میں اچھے اثرات پڑتے ہیں صرف انہی الفاظ کی وجہ سے کہ میں میں میں نے نے نے ابا جان کہا کہا والد محترم ان کو ابو کہا تو سامنے والا سمجھتا ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے اور ایک انداز یہ ہے یہ میرا باپ ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے ضرور اس کے پر ظلم کیا ہوگا ستم کیا ہوگا تبھی تو اس کے دل میں اتنا اناد ہے باپ کہیں تو بھی وہی بات ہے ابو جان کہیں وہی بات ہے ابا جان کہیں وہی بات ہے والد محترم کہیں وہی بات ہے ہے لیکن ایک لفظ کے ہیر پیر سے سامنے والے کا دل اثر انداز ہوتا کہ میرا باپ ہے یہ میرا باپ ہے دیکھو کھڑا ہے تو سامنے والا برا سمجھتا ہے لیکن جب کہیں والد محترم اس کے اچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منور آ گئے تو اسلامی زبان یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے کہا جائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے اس میں کتنی عزت ہے سامنے والے کے دل میں کتنا اکرام اور کتنا احترام پیدا ہوتا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پڑھانے والا عیسائی ٹیچر اپنے اسٹوڈینٹس کو یوں یوں کہے کہ مکے میں دس سال رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مدینہ چلے گئے وہ کبھی ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے وہ لفظ استعمال کریں گے بھاگ کر چلے گئے جب باپ عالم کے پاس نہیں جاتا اماں کبھی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتی اما نے کبھی بال کٹانے سے پہلے کسی عالم سے فتوا لیا تھا اما نے کبھی سولہ سینٹی میٹر کی چولی پہننے سے پہلے کسی دارالفتا سے فتوا منگایا تھا اما نے کبھی دیور کے ساتھ مل کر سنیما جانے سے پہلے کبھی کسی عالم سے مفتی سے علامہ سے فتوا لیا تھا اس اما نے کبھی شوہر کی غیر موجودگی میں عاشق سے بات کرتے ہوئے اور اپنے جو ہے بوائے فرینڈ سے کالج کے زمانے کے بات کرتے ہوئے جب ماں نے نہیں پوچھا اور باپ نے جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے قوم کا مال ہڑپ کرتے ہوئے ہزم کرتے ہوئے قیانت کرتے ہوئے مردوں کی ہڈیاں بیچتے ہوئے کفن بیچتے ہوئے زندوں کا خون پیتے ہوئے ماں نے نہیں پوچھا باپ نے نہیں پوچھا یہ کیوں پوچھے گا جب اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مکے سے مدینہ چلے گئے تو اب یہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے ہیٹ کی عزمت پی سے پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں خنزیر نجیس العین ہے اس کا تھوک بھی ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے اس کا خون بھی ناپاک ہے اس کی جلد بھی ناپاک پی سے ہزاروں چیزیں آتی ہیں لیکن پی فار پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے اس لیے کہ جب ایک بچہ رٹے گا پی فار پگ پی فار پگ اب یاد کرنا ہے سو مرتبہ کہے گا جب ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے تو اس کی گھنونا پن اس کی نفرت دل سے عظمت دل سے نکل گئی عوامے کی محبت نکل گئی جان بوجھ کر اس قسم کا سبق پڑھایا جاتا ہے اس قسم کا درس دیا جاتا ہے نماز پر پابندی لگائی جاتی ہے پاکی پر پابندی لگائی جاتی ہے اور جمعہ پر پابندی لگائی جاتی ہے یہ ایک سازش کا جال ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب اگر تعلیم ہوتی ہے تو انہی اداروں میں ہوتی ہمارے اسکولوں کے اندر تو تعلیم نہیں ہوتی یہ ڈاکٹر ابو الکلام جو ہندوستان کے صدر ہیں انہوں نے کیا کانوینٹ میں تعلیم پائی تھی اگنی اور پرتوی انہوں نے جو میزائل بنائی یہ کانوینٹ میں تعلیم پا کر پلا بنائی دنیا کے جو مشہور سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر ہیں اور عبد ابو الکلام ہیں یہ سب جو ہے یہ انہوں نے کیا کانوینٹوں میں تعلیم پائی ڈاکٹر ابو الکلام ایک اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے خود انہوں نے کہا کہ میری ابتدائی تعلیم اردو میڈیم اسکول سے شروع ہوئی کون کہتا ہے یہاں تعلیم نہیں ہوتی اگر فرض کر لو اگر فرض کر لو کہ کانوٹوں کے مقابلے میں تعلیم یہاں کم بھی ہوتی ہے کانوٹوں کے مقابلے میں یہاں ڈگریاں کم بھی ملتی ہیں لیکن ایمان تو بچ جاتا ہے پاکی تو بچ جاتی ہے نماز تو مل جاتی ہے حیا تو مل جاتی ہے شرم تو مل جاتی ہے ارے ڈگری پا کر ایمان کھونے سے کیا فائدہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ایمان کی کوئی قدر نہیں ایک صحابی کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاٹ کر دیا تھا سوشل بیکاٹ کر دیا دیکھو خبردار اس سے کوئی مسلمان بات نہ کرنا اس سے کوئی خرید و فروخت نہ کرنا ان کو سلام بھی نہیں کرنا یہ سلام کرے تو جواب نہ دینا یہ کسی وجہ سے تعزیری کاروائی تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ایک عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک صحابی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاٹ کر دیا ہے تو اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور بھیج کر آفر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو گے تو میں اپنی بادشاہت کے دو ٹکڑے کر دوں گا جو چاہے ٹکڑا تم اپنا لینا اپنی بیویوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا جو چاہے بیویاں تم لے لینا اپنی کنیزاؤں کو دو حصوں میں منقسم کر دوں گا جو کنیزائیں چاہے لے لینا اپنی پراپرٹی کے دو ٹکڑے کر دوں گا جو پراپرٹی چاہے تم لے لینا ایمان کی کیا قیمت ہوتی ہے آپ نے پہچانا نہیں ایمان کی قیمت آپ نے ختنا جان رکھی ہے ایمان کی قیمت آپ نے مرنے کے بعد جنازے کو جان رکھا ہے ایمان کی قیمت نکاح کے وقت مسجد سے دفتر لانے کو جان رکھا ہے ایمان کی قیمت نہیں جانتے کہ اس بادشاہ کا آفر جب یہ صحابی کے پاس آیا تو صحابی کہنے لگا کہ خبردار کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے اس کا سودا کرنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو تمہارے ان تمام چیزوں پر میں پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اسے لینا تو دور کی بات سینے سے لگانا تو دور کی بات اس پر موتنا اور پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اسی حالت کے اندر گھٹ گھٹ کر مر جانا مجھے گوارا ہے جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی محمد میں تو ہمارے پاس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے یہی ڈگریاں سب کچھ اور ایک دوسری بات بنیادی بات یاد رکھو انسان کی جو کمائی ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے کتنے تعلیم یافتہ ہیں جو جھک مارتے ہیں دوسروں کے یہاں جا کر ہزار پانچ سو کی نوکری کیا کرتے ہیں اور کتنے اناڑی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دولت کے خزانے کھول رکھے ہیں تو کس نے بتایا آپ کو کہ کانوینٹ میں پڑھو گے ڈگری ملے گی ڈگری ملے گی تبھی آپ کو روپیہ ملے گا پیسہ ملے گا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو نہیں لکھا تھا یہ کانوینٹ والے ہماری روزی کو لکھیں گے یہ عیسائی مشنریز والے ہماری جو ہے مقدر کو لکھیں گے اللہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنی مخلوق ہے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو یہ آیت جھوٹی ہے ان اللہ القوت قوت اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے یہ آیت جھوٹی ہے کہہ دو کہ جھوٹی کہ جب تک کانویٹ میں نہیں پڑیں گے ڈگری نہیں ملے گی اور ڈگری نہیں ملے گی روپیہ نہیں ملے گا اور روپیہ نہیں ملے گا ڈگری نہیں ملے گی عزت نہیں ملے گی ارے ایمان کھو کر جنت کو کھو کر اللہ کے عذاب کو مول کر جہنم کے لہو اور پیپ کو مول کر عرش کے سائے کو ٹکرا کر حوض کے پانی کو ٹکرا کر یہ جھوٹی ڈگریاں لے کر کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکی تسلیمہ نسرین بنے گی زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکا سلمان رشدی بنے گا زیادہ سے زیادہ اس امت کا کوئی فرد شاہ رخ خان بنے گا زیادہ سے زیادہ جسٹس ہدایت اللہ بنے گا مرے گا رنڈیوں پر مرے گا ان ناچنے گانے والوں پر کیوں مرتے ہیں مسلمان کیوں مرتے ہیں ان پر اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قادیانیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جو جھوٹے نبی پر ایمان لائے تھے کانے نبی پر غلام محمد قادیانی لانت اللہ علیہ کو ماننے والے تھے ساری زندگی گالیاں دیا کرتے تھے جب کبھی غلام محمد قادیانی کا نام لیتے کہتے ملون لانت اللہ علیہ مردود ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اور آپ کے ایک جو ہے قریبی رہنے والے نے آپ سے پوچھا حضرت آپ شیخ الحدیث ہیں بخاری پڑھانے والے ہیں آپ کی داڑھی سفید ہو گئی اللہ والے آپ کی زبان سے غلام محمد قادیانی کے بارے میں ایسے جملے زیبا نہیں دیتے آپ گالیاں بکتے ہیں ان کے تعلق سے زیبا نہیں دیتا کہ آپ ان کو گالیاں دے اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پہلے ہی چہرہ سرخ تھا گورے تھے کشمیر کے باشندے تھے غصے کی وجہ سے چہرہ تم تما گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا انار کے دانوں کی طرح کیا کہتے ہو اس جھوٹ جھوٹے نبی کو گالی نہ دوں نبی کے مقابلے میں نبوت کا دعوی کرنے والے کو ملون نہ کہوں اور جو ہے مردود نہ کہوں ابلیس نہ کہوں شیطان نہ کہوں اس کے بعد بڑی پتے کی بات کہی اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہی بات مجھے آپ آپ کو بتانا ہے نے فرمایا نبی سے جس طریقے سے محبت کرنا نبی کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے نبی نے جن چیزوں کو ناپسند کیا اسے برائی کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے آج یہ نوجوان طبقہ ان کے ہیئر اسٹائل کیا صدیق اکبر سے ملتے ہیں یا فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں سے ملتے ہیں آج ان کے کپڑے صحابہ سے ملتے ہیں پیرانے پیر سے ملتے ہیں خواجہ اجمیری سے ملتے ہیں یا فلموں میں کام کرنے والے ان کی نفرت ہے دلوں میں ان کی محبت ہے یاد ہے مجھے وہ وقت کہ اسی چوک کے اندر جب دلیپ کمار آیا تھا بڑا سا بڑا علامہ آ جاتا بڑا سا بڑا شیخ الحدیث آ جاتا اگر اللہ پیران پیر کو بھی بھیج دیتے جنید بغدادی کو بھی بھیج دیتے تو شاید کوئی عورت ان کے جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتی کوئی نوجوان ان کی جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتا جتنا فلموں میں کام کرنے والے دل کمار کے لیے اسی چوک کی وہ تاریخ مجھے یاد ہے اسی چوک کا وہ منظر یاد ہے کہ عورتیں ٹوٹ پڑی تھی اور پولیس کو لاٹھی چارج کی نوبت آئی تھی یہ کیوں دلوں میں ناچنے والوں کی محبت ان زانیوں کی محبت ان داڑیوں کی داڑھی منڈانے والوں کی محبت ایک فلم کے اندر ایک لڑکی کو ماں بنایا اور اسی دوسری فلم میں انٹرول کے بعد اسی فلم کے ساتھ جو ہے ولن بن کر اس کی آبرو لوٹتا ہے جس کے پاس ماں اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں آج تک انہوں نے کسی کا بھلا کیا بائیس کروڑ کا مالک ہے امیتابھ کسی غریب کی اس نے مدد کی کسی غریب کو اس نے کسی مریض کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا اور کسی مسلمان یتیم بچے کے لیے فیس کا انتظام کیا کیوں محبت ہے ان غداروں کے قوم کے غداروں کی کہ کمپنیوں کا مال لے کر قوم کو لو بناتے ہیں قوم کو جھوٹا بناتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں میرے عاشقوں میرا موت پینے والوں میرے نقش قدم پر چلنے والوں دنیا میں بھی میرے ساتھ جہنم میں بھی میرے ساتھ میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں یہ صابن میری جورو کو گورا کر دیا یہ صابن میری بیٹی کو پری کر دیا جھوٹ بکتا ہے پیسہ لے کر ان حرام زادوں نے کسی کا بھلا کیا آئے اس کھلے اسٹیج میں ان فلمی ہستیوں کی ایک تاریخ ہے ان کی ایک ہسٹری ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے زنا کو عام کیا گانجے کو عام کیا نشے کی لت کو عام کیا قتل کے بازار کو عام کیا غارت گری کے بازار کو عام کیا ابھی بامبئی کے اندر بینک لوٹنے والا ایک ڈاکو پکڑا گیا دن دھاڑے اور دن کے اجالے میں پولیس والوں نے میڈیا والوں نے پوچھا آخر تجھے یہ آئیڈیا کہاں سے ملا تو اس نے فلم کا نام بتایا یو پی کے ایک علاقے میں ایک عاشق اپنے دلہن کے گھرانے میں پہنچ کر جب اس کا غیر کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا انسانی بم کے ساتھ اپنے آپ کو اڑا لیا اس کے گھرانے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ پیرنا اس کو کہاں سے ملی اور یہ اس اسے کہاں سے ملا تو اس نے کہا کہ فلاں فلم سے اس نے جو ہے یہ سبق حاصل کیا اور اس فلم کو بار بار وہ دیکھا کرتا تھا کیا دیا ان ناچنے والوں نے کیا دیا ان گانے والوں نے کیا دیا ان زانیوں نے کیا دیا ان حرام کے نطفے کو عام کرنے والوں نے کیوں آج نبی کا نام لیوا قوم قوم پیران پیر کا کا دام دامن دامن تھامنے تھامنے والی خواجہ اجمیری والی قوم آج ہیئر اسٹائل بناتی ہے ان کا گھر کا اسٹائل بناتی ہے ان کا گھروں میں ناچ گانا ان کا رات میں سوتے ہیں ناچ گانا ان کا صبح میں اٹھتے ہیں ان کا تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے یہود و نصارہ نے ان کو الحاج کا لقب لگانے دو ان کو نماز پڑھنے دو ان کو اونٹوں کی قربانی دینے دو ان کے دل و دماغ سے اسلام کی اسپرٹ کو نکال دو اسلام کی روح کو نکال دو اب اسلام کی روح نکل جائے گی نام رہے گا مسلمان کا اور کام کریں گے یہود کے کام کریں گے عیسائیوں کے کام کریں گے کافروں کے کام کریں گے مشرکوں کے حضرات ہمارے اردو میڈیم اسکول ہیں اب الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمارے علماء نے اسکولوں کے میدان کے اندر قدم رکھا ہے اگرچہ کہ ان کے مقابل میں آپ میں حالانکہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر ہیں اور ڈاکٹر ابو الکلام ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں بڑے بڑے فلاسفر ہیں بڑے بڑے سیاست دان ہیں انہی اردو میڈیم اسکولوں سے انہی ہمارے مساجد کے مکاتب سے اور مدارس سے وہ ان مقام تک آئے مولانا محمود مدنی مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے فرضند وہ ایم پی ہیں اس وقت کون سی کانوینٹ میں تعلیم پائی آنکھیں کھولی تو مدنی گھرانہ میدان میں گئے تو دارلوم کا میدان دیکھا تو داڑھی والے سویا تو داڑھی والے اٹھا تو داڑھی والے گئے نہیں ممبر پارلیمنٹ تک مولانا حسن مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کون سی کانوینٹ کے اندر داخل کیا تھا کیا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے بلکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو للکارا ہندوستان کے سیاست دانوں کو اور انہوں نے جو چیلنج دیا کیا ایسا چیلنج آج تک کسی مسلمان لیڈر نے دیا ہر لیڈر بکا تھا ہر لیڈر نے زمیر فروشی کا ثبوت دیا تھا ایمان فروشی کا ثبوت دیا تھا قوم کو داؤ پر لگایا تھا ایک لمحہ بتاؤ حضرت مولانا فدائے ملت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہو کرسی کے لیے جب یہ بات آئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ یہ مسلم کا لفظ نکال دیا جائے بڑے بڑے ایوان کے اندر مسلم لیڈران تھے بڑے بڑے عہدیدار تھے بڑے بڑے سیاست دان تھے سب کی زبان پر سام سونگ گیا تھا <coughs> لکھما مار گیا تھا یہ تھا فدائے ملت کا جگر گوشا جس نے کہا کہ اسد بدلی اپنی زبان سے مسلم کا لفظ چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا اگر تم بنارس کی ہندو یونیورسٹی سے ہندو کا لفظ ختم کر دو کون سی کانوینٹ کے اندر انہوں نے تعلیم پائی تھی کون سے آکسفورڈ کے اندر انہوں نے پڑھا تھا وہ دنیا کا کون سا ملک تھا وہ دنیا کی کون سی ایئر لائنز تھی وہ دنیا کی کون سی ہوائی جہاز تھی جس میں فدائے ملت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نہ بیٹھے ہوں وہ کون سا ملک کا گوشہ تھا دنیا کا گوشہ تھا جہاں آپ نہ گئے ہوں کیا عزت نہیں ملی کیا دولت نہیں ملی کیا عہدہ نہیں ملا کیا ان کانوٹوں کے ذریعے سے ملا میرے بھائی یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے ہیں یہ علماء کی نفرت پیدا کرتے ہیں یہ مدارس کی نفرت پیدا کرتے ہیں دیکھو پہلا ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے یسلسی کو جانے والا دو کاپیاں لے کر جاتا تھا دو کاپیاں ایس ایل سی کو جا کر ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ملتی تو ہندوستان کے بڑے بڑے کارخانے والے اسے بلاتے بیمل والے بلاتے ایچ ایل والے بلاتے بی ایل والے بلاتے آ جاؤ آ جاؤ ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ہے دو کاپیاں لے کر جاتا تھا ایک پین لے کر جاتا تھا یو کے جی ایل کے جی کے بچے کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھو اس کی کتابوں کو دوسرے پڑھنے میں رکھو کتابیں وزن ہو جائیں گی بچہ کمزور پڑ جائے گا یہ کیا ہے سازش کہ تعلیم کا اتنا بوجھ دیا جائے اتنا بوجھ دیا جائے کہ جب کانوٹ کی تعلیم کے بعد بچہ گھر کو آئے تو ماں ٹیوشن میں لگا دے ماں ہوم ورک میں لگا دے کہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے اسے وضو سیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے اتنا اس کو جو ہے لگا دو تعلیم کے پیچھے اتنا ہوم ورک دے دو اتنے سبجیکٹ دے دو کہ پھر وہ قرآن پڑھنے کی نوبت نہ آئے یہ کانوٹ زدہ مسلمان جب بڑا ہوتا ہے اور اس کی بچی جوان ہوتی ہے حضرت اپنی بچی کا پردہ کرا لو حاجی صاحب نمازی صاحب یہ بچی تمہاری گوشہ ہو گئی تو کہتا ہے اجی ہماری بچی بچی کی عمر کیا ہوئی گوشہ ہو گئی کل کسی زانی کے ساتھ جائے گی تو پھر نوے مہینے میں کسی نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہو کر حرام کا پلڑا جلے گی اور یہ کانوینٹ زدہ باپ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی کیا عمر ہوئی یہ سب کہاں کی دین ہے یہ سب کانوٹوں کی دین ہے ایسا نہیں کہ مدارس سے کوئی ترقی نہیں پاتا اور مکاتب سے کوئی ترقی نہیں پاتا اردو اسکولوں سے کوئی ترقی نہیں پاتا ہاں ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر آج دھاندلیاں ہو رہی ہیں قوم کے نوجوان اور قوم کے مجاہد طبقے کو ضرورت ہے ان اسکولوں کی طرف ان مسلم اداروں کی طرف جہاں آج غبن ہے جہاں آج رشوت ہے جہاں غریب بچے پر ظلم کیا جاتا ہے کہ تم ڈونیشن دو تم بلڈنگ کی فیس دو ضرورت ہے کہ ان کے جو ہے گرمان پکڑے ارے ہم عیسائی اسکولوں سے بچ کر مسلمان کا نام سن کر تمہارے یہاں آئے تھے تم بھی تنگ کرنے لگے انشاءاللہ اگر یہ ماحول بن جائے گا حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب نے جامع العلوم کے شاخ پورے بنگلور کے اندر پھیلا رکھے ہیں کتنی مساجد کے اندر ان کے اسکول چل رہے ہیں آج جو ہے حسنات کالج ہے اور مسلمانوں کے کتنے ادارے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کانوینٹ کے ادارے یہ زہر ہیں یہ ہمارے اتخاب اور ایمان کو کھوکھلی کرنے والی چیزیں ہیں اگر نہ سم لوگے تو پھر تیار ہو جاؤ کسی تسلیمہ نسرین کے انتظار میں پھر تیار ہو جاؤ کسی سلمان رشدی کے انتظار میں اور پھر کل نہ کہنا کہ میں نے اپنے بچے کو کاش قرآن پڑھایا ہوتا کاش دین سکھایا ہوتا کاش کسی کانوینٹ میں داخلہ نہ دلایا ہوتا حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے بڑا عبرت ناک واقعہ ہے کیا تم چاہتے ہو یہ واقعہ پھر دہرایا جائے یہ تاریخ پھر دہرائی جائے ایسے کانوینٹ زدہ مسلمان ایسے سیکولر مسلمان ایسے ماں باپ کے نافرمان مسلمان کیا پھر دوبارہ جنم لیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک علاقے میں میں نماز کے لیے گیا نماز پڑھنے کے بعد جنازہ رکھا ہوا تھا جنازے کے اندر میں شریک ہوا سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا تو کچھ لوگ تھے جنازے کے سامنے دعا وعا کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی آدمی ابھی باہر نہیں آیا تھا باہر آنے والوں میں میں میں پہلا شخص تھا نے ایک آدمی کو دیکھا ٹائی لگائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیئر اسٹائل بنائے کیے امریکہ کا سوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے حضرت اقدس مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ مردے کا کوئی دشمن رہا ہوگا یہ مردے کا کوئی حریف رہا ہوگا اور اس کا کوئی مد مقابل رہا ہوگا کہ اتنی دشمنی کہ مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں حضرت فرماتے ہیں میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے جورت کی کہ پوچھ تو لوں کہ بابا تم کون ہو تو میں نے جب دیکھا میری داڑھی کو اور میرے لباس کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں نے سمجھ لیا یہ مسلمان بھی ہے ماشاء اللہ میں نے کہا وعلیکم السلام کہ حضرت آپ نے اثر بھی نہیں پڑی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑی اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی زندہ پنے میں دشمنی تھی موت کے بعد دشمنی کے کیا مانے یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا وہ کوئی اور حریف نہیں تھا وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں میرے ابا جان کا جنازہ ہے مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کانویٹ کے غلاموں کانویٹ کے اندر جو ہے اسلام مخالف تعلیم دینے والے دل دادا اگر ایسی نافرمان اولاد پیدا کرنا ہے کہ کل تم مرو گے زمزم کے قطرے پوچھو گے تمہاری اولاد تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی تم ایڑیاں رگڑو گے اور اولاد سے امید کرو گے کہ کلی میں طیبہ کی تلقین کرو گے لیکن تمہارے بچوں میں کسی کا برتھ ڈے ہوگا وہ کہیں گے happy birthday to you اور تم تڑپو گے کہ ان کے سامنے یاسین پڑا جائے تم تڑپو گے کہ تمہارے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے یہ کانوٹ زدہ مسلمان کہے گا نہیں مجھے ڈیوٹی کو جانا ہے کفن والے کو کہہ دینا ذرا فون کر دینا وہ غسل والے کو کہہ دینا دیکھ لینا کل یہ وقت نہ آئے یہ نوبت نہ آئے یہ وقت آنے سے پہلے یہ نوبت آنے سے پہلے کوئی تسلیم نسرین پیدا ہونے سے پہلے کوئی عصمت چکتائی پیدا ہونے سے پہلے کوئی بش کا پلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ عمر کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا کیا اسامہ کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا یہی آستین کے سامنے افغانستان میں امریکہ کی حکومت نہیں چاہتے تھے لیکن وہ سیکولرزم چاہتے تھے وہ جمہوریت چاہتے تھے وہ طالبان کی کٹر اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو نہیں چاہتے تھے ایک طرف ملا امر کا ٹولا تھا اور دوسری طرف ناردن الائنس کا ٹولا تھا اگر یہ ٹولا نہ ہوتا قیامت تک امریکہ افغانستان کے اندر قدم نہ رکھتا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب ایک سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مے میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بچے کو اسکول کے اندر کانوینٹ کے اندر اس کا یہ ذہن بنایا گیا کہ دیکھو کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور انسان پیاسا رہتا ہے تو کمزور ہونے لگتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو دماغ کام کرنے نہیں لگتا تو بچے تو قرآن نہیں پڑھا تھا بچے نے تو اسلام نہیں سیکھا تھا وہاں کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور کہنے لگا امی جان مجھے روزہ تلوا دیجئے اس لیے کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ روزے سے آدمی ویک ہوتا ہے میں امتحان لکھنے کے لائق نہیں رہتا اور میں پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں رہتا امی جان نے کہا بیٹا نہیں چودہ سو سال سے مسلمانوں نے روزہ رکھا آج تک کسی مسلمان کا دہنت نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں میرا بیٹا تو بھی نہیں مرے گا جانے میں اسلام نہیں سیکھا تھا وہاں کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور